حیثیت ہے نورحانی حیثیت ہے دونوں سے تہ دست ہوں رشی حمت اللہ کا نام لگا ہوا ہے ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں حکم کی تعمیل میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے کرتا ہوں اللہ تعالی جل جال مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں میری مدد سامعین آج کل ہر انسان ہر گھر ہر قوم ہر ملک پریشان ہے پریشانی کا اظہار بھی کرتا ہے اور آپ دیکھیں خشکی اور تری میں پوری طرح فساد پھیل چکا ہے جنوں کے اندر فساد ہے بے چینی ہے بے چینی فساد ہی ہے گھروں کے اندر ساس بہو بیٹی ماں باپ بیٹوں بھائیوں کے درمیان فساد ہے جھگڑا ہے بے چینی ہے اور قوموں کے اندر ملکوں کے اندر علاقوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس سارے فساد کی وجہ کوئی کہتا ہے کہ کوئی پختونستان بن جائے تب کیا ہو جائے گا پھر فساد مٹ جائے گا کوئی کہتے کہ ایک زبان والے علیحدہ ہو جائیں دوسری زبان والے علیحدہ ہو جائیں فساد مٹ جائے گا کوئی کہتا ہے کہ بنگلہ مل جائے گا فساد مٹ جائے گا لیکن فساد اس سے نہیں مٹتا فساد کی جو وجہ ہے جو سبب ہے جہاں سے فساد آیا ہے اس فساد کی سبب کو ختم کریں گے تو فساد ختم ہو جائے گا اس کی وجہ اس کا سبب خود ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کا سبت اے جناس خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے یہ فساد کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا سبت اے جناس یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ فساد شیروں نے نہیں برپا کیا درندوں نے برپا کیا یہ کیڑی مکوڑ نے برپا کیا ہے یہ انسان کی خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اس نے گناہ کی اور گناہ کی وجہ سے ان لوگوں پر مسلط عذاب مسلط ہوا اور گناہ کیوں ہوتے ہیں اس کا دل اس کا مرکز انسان کا دل ہے جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو یہ انسان کئی قسم کی درندی اس سے پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک بار استبل یا ایک جگہ پہ جہاں پہ تار لگی ہوئی ہو محاصر کیا ہو وہاں شیر کو بھی جمع کیا جائے شیر وہاں شیر بھی ہو وہاں لومڑیاں بھی ہوں وہاں چوہی بھی ہوں وہاں بلیاں بھی ہوں وہاں گدی بھی ہوں تمام جانوروں کو وہاں جمع کیا جائے تو اس بار کے اندر سوائے چیڑ پا درندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں گرد و پیش میں جو ہو رہا ہے خالص سنت آپ یوں سمجھو گے کہ یہ جانوروں کا یہ درندوں کا ایک باڑ ہے جس کی بس چلتے ہے کسی کو مار دیا کسی کو کسی پر ترس نہیں آ رہا ہے کسی ایک کوئی کا خرخواہ نہیں ہے تو اسی طرح جب انسان بگڑ جاتے ہیں تو ایک درندہ نہیں بنتا یہ کئی درندے بنتے ہیں اس کی قسم قسم درندگی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے کوئی کتا ہوتا ہے مار کے پیچھے بھاگتا ہے کوئی درندہ ہوتا ہے اپنے دوسری بھائیوں کو کھاتا ہے کوئی سام بن جاتا ہے جس کا کوئی بھی غرض نہیں ہوتا بس وہ کہتے کسی کو ڈس ہی لے لے تو یہ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی درندے ہیں سارے اگر یہ انسان بگڑ جاتا ہے تو یہ درندہ بن جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے مجھے ایک بار مجھے ایک اب یار وہ ایک مثال یاد آئی حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے رضی حضرت علی حسن نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہیں وہ کہتے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا سادہ تھا اس کے گھر میں روسی نہیں تھی دیہاتی علاقہ تھا اور ایک پہلے اگر آپ جو دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو بڑا کمرہ ہوتا ہے بڑے کمرے کے اندر اس کے ایک طرف جانور رہتے ہیں اور ایک طرف وہ رہتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح ہے ابھی تک یہ چلتا رہتا ہے ایک طرف گدی ایک کمرے کے اندر گدی کیا ہوتا ہے وہ اس کو ہم باندھ دیتے ہیں اور ایک طرف دوسری طرف ہم ہوتے ہیں تو اس آدمی سے ایک وہ جو جہاں گدی باندھے جاتے ہیں یا گوڑے باندھ جاتے وہاں ایک ہیرا گم ہو گیا چھوٹا سا گرمی روشنی تھی نہیں اب اس کو خیال آیا کہ اس کو کہاں تلاش کیا جائے یہاں تو روشنی نہیں ہے اس کو روڈ پر تلاش کرتے تو روڈ پر اس کو یہاں ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے کس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا اس نے کہا کہ میرا تو ہیرا گم ہو گیا بڑی قیمتی ہیرا ہے تو اس نے بس وہ بھی لگ گیا کہ بیچارے کے ساتھ ہیرے ڈھونڈنا چاہیے تو سارے اس کو ڈھونڈنے لگے جب جو آتا ہے اس سے ڈھونڈنے لگتا ہے آخر کسی نے پوچھا کہ بھائی تم سے ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے اس نے کہا کہ ہیرا تو مجھ سے گھر میں گم ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی تم جب گھر میں گم ہو گیا تو یہاں کیا کرتے اس نے کہا کہ یہاں یہاں تو گھر میں روشنی نہیں ہے یہاں روشنی ہے میں کہا آسانی سے یہاں ڈھونڈا جائے گا ہم بھی اسی آسانی کی طالب ہیں دل پر تو محنت نہیں کرتے اعمال تو صحیح نہیں کرتے اور ہیرو کیا وہ امن کو امن کو دنیا کی چیز میں ڈھونڈتے ہیں یہ قطع نہیں ہوگا یاد رکھو چین امن یہ آپ کے دل کے اندر گم ہو چکا ہے اپنے دل کو ٹھیک کرو تو تمہارے دل میں امن آئے گا تمہارے قوم میں امن آئے گا تمہاری مسجد تمہاری وہ وہ گھر میں امن آئے گا بے چینی ختم ہو جائے گی دل کو ٹھیک کرو اسی بات پر نبی زور دیا فرمایا خبردار انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اجاط الحل جسد جسد جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ بگڑ گیا خدا نہ تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر نیچے وہی ہیں دیکھو مسجد بری ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں مساجد ہے مدارس ہے الحمدللہ بڑے بڑے بڑے کام دین کے ہو رہے ہیں لیکن نتیجہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے دروشی پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں اگر کہ وہ نیک کیوں نہیں ہے اس کے اندر نفس کا زہر ملا ہوا ہے اس میں ریاکاری ملی ہوئی ہے اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے مجھے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آئی اور وہ اس کی میں مفہوم اور خلاصہ بیان کرتا ہوں تھوڑا سی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا اللہ والا تھا نیک آدمی تھا اس اس نے کے پاس کچھ رقم آیا مال آیا اس نے سوچا کہ میں اللہ تعالی جل جالو کے نام پر صدقہ کروں اب ہم ہی صدقہ کرتے ہیں دیگے پکاتے ہیں اوٹوں کے زمانے میں بڑی دیگی ہوتی ہیں اوٹل کرائے پر لی جاتے ہیں مفت کھاؤ آپ کہتے ہیں کہ سارے ختم تائی بن گئے لیکن دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں ایم این اے بن جاؤں میں پی بن جاؤں مفاد ہوتا ہے تو اس سے معاشرہ نہیں بنتا آپ دیکھتے ہیں کتنے دیگے پکتی ہے معاشرہ بنتا ہے نہیں بنتا اب میں ایک آدمی کی صدقہ بیان کرتا ہوں جی حدیث جس کا بیان حدیث میں آیا ہے فرماتے ہیں کہ اس نے دل میں میں ارادہ کیا کہ میں ایک حصہ مال کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کروں لیکن اے یا اللہ میں نہیں جانتا میں راتوں کو جب جاؤں نکل جاؤں مجھے جو شخص پہلے مل جائے وہ اس کو میں اس کو میں دے دوں گا یا اللہ میرا اچھی اچھی آدمی کے مال میں میرا میرا مال اچھی ہاتھوں میں چلا جائے جب وہ باہر آیا بس ایک کوئی جا رہا تھا اس کو اس نے مال دے دیا صبح لوگوں نے کہا کہ ایک عجیب آدمی تھا اس نے ایک, ایک ایسی عورت پر صدقہ کیا ایک ایسے عورت پر صدقہ کیا جو حیائی کے لیے جا رہی تھی فوش کام کے لیے جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ یقیناً میرا مال اس قابل نہیں تھا کہ کسی اچھی اچھے ہاتھ میں چلا جائے بڑا رویا کہا کہ انشاءاللہ میں ایک حصہ اس مال کا رات کو پھر دوں گا اسی طریقے پر اس نے نیت کی اسی طرح وہ نکلا اور کسی کو دے دیا میں صبح جب صبح ہوا تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے اس چور پر صدقہ کیا جو رات کو لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کے وہاں سے پیسے چرا لیتے ہیں مال چورا لیتے ہیں اس پر صدقہ کر دیا اللہ یہ عجیب بات ہو رہی ہے میری کمائی حرام ہو گئی کیا ہو گیا یہ تیسرے دن پھر نیت کی کہ باقی اعمال جو میرے ساتھ ہے وہ بھی دوں گا تیسرا حصہ وہ بھی آیا لایا اور کہا کہ یا اسی نیت سے اسی ارادے سے اسی طریقے سے جب رات کو نکل گیا کسی کے ہاتھ میں مال دے دیا تو رات صبح چرچا ہوا کہ کسی نے ایک سیٹ پر اس کو سیٹ کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی مل والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیٹ سیٹ پر بڑے مالدار شخص پر اس نے صدقہ کیا ہے یا رب العالمین یہ کیا ہو رہا ہے تو وقت کی نبی کو اللہ تعالی نے بتایا کہ اس کو کہو کہ تمہارا صدقہ بہت اعلی پہ پیمانے پر قبول ہوا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ جب دل اچھا ہوتا ہے اس سے نکلنے والا نکلنے والے اعمال اور اس کی زبان سے نکل والے الفاظ اس کے اندر ایک ایسا نور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے وہ مال دیتا ہے حالانکہ دیتا ہے بظاہر مال ہے لیکن اس دینے میں اس کا نور ہوتا ہے لیکن اگر مال کے اندر مال دیتا ہے اندر سے مفاد ہے تو اس کے اندر مفادات بھی چلے جاتے ہیں اس کے اندر لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی نیکیوں نیکیوں سے اس ظاہری سے جو ہم ظاہری نیکیاں کرتے ہیں بظاہر نمازیں ہیں روزے ہیں اس میں لوگوں کے وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی اب ایک آدمی کی وجہ سے تین کی وجہ سے تین آدمی تبدیل ہو گئے اس عورت کے دل پر اب اس کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا اخلاص تھا اب یہ اس اخلاص نے اس کی خاتون پر اثر کیا اس نے کہا کہ یا اللہ ایسے وقت میں ایسی حالت میں کہ جب گند میں گندے کام کے لیے جا رہا تھا اس وقت بھی تم نے مجھے نہیں بلا دیا کسی کے دل میں ڈال دیا اب یہ یہ عورت اس عورت کو یہ سوچ کیسے کہاں سے آ گیا اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ اتنی بڑی معرفت کو کہاں سے آ گئی اتنی بڑی بات کیسے کہاں سے حاصل ہو گئی کہ جب اس کو اس کا دل خدا کی طرف لگ گیا یہ دل خدا کی طرف لگنا یہ معمولی بات نہیں ہے اور یہ سوچنا کہ یا اللہ تم ایسا میں اسی گندے کام کے لیے جا رہی ہوں اور آپ نے اس وقت بھی مجھے نہیں بلا دیا اور میرے لیے کسی کے دل میں ڈال دیا کہ مجھے کچھ دے دے اگر آپ تو, اس طرح مہربانی میرے ساتھ کرتے میں کیسے تمہاری فرمانی کروں گا آج سے میرے توبہ وہ اللہ کی دوست جب آدمی توبہ کرتے ہیں تو خدا کا دوست بن جاتا ہے دوسری ڈاکو نے کہا دوسری ڈاک پر یہی اثر ہوا کہ یا اللہ تو نے میں تو ڈاکے کے لیے جا رہا تھا تو نے مجھے پھر بھی میرا تو نے پھر بھی میرا خیال رکھا اور آج سے میرا توبہ اسے ڈاک سے توبہ کیا توبہ کیا اللہ کا ولی بن گیا دوسری وڈیرے نے کہا سیٹ نے کہا اب یہ سب کے اس سب کے ایک اثر ہے جو اخلاص کے ساتھ ہے اچھی نیت کے ساتھ ہے کا دل سیدھا ہے اور سیدھے دل سے نکلا ہوا مال ہے اس کا اثر سیٹ پر یہ ہوا کہ کہ اس نے کہا دیکھو لوگ راتوں کو پھرتے ہیں چپ کے چپ کے لوگوں کو مال دیتا ہے میرے پاس اتنے آمبار آمبار روپیہ ہے پیسہ ہے اور میں نے میں کیا اس کو سمیٹا ہو چکا ہوں کیا کیا نام تھا وہ تھا اس اس کی طرف بیٹھ خزانے پر بیٹھا ہوں اس نے اپنے ہاتھوں کو کھول دیا خزانوں کو کھول دیا صحیح بن گیا اللہ کا ولی بن گیا میں کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اگر دل سیدھے ہاں سیدھا ہو گئے تو ہمارے ہمارا کام بن جائے گا ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا جب دل بن جاتے ہیں یاد رکھیں اس کی پہلا اثر مہربانی ہوتی ہے آدمی کے اندر مہربانی آ جاتی ہے جس معاشرے کے اندر مہربانی نہیں ہوتی اس پر مہربانی نہیں کی جاتی جس آدمی کے اندر جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یہ میں نہیں کہتا یہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران ریا پر رحم نہیں رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے پھٹا ہوا ہے ایک ذلیل کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے دن کے اندر مہربانی نہیں ہے ہم ہم کسی مسلمان کے سے خوش ہوتے ہیں ایسا ہے نہیں حتیٰ کہ نیک لوگ بظاہر نیک نیک لوگ دوسرے کے توہین تحقیر تزلیل اور جب اگر وہ ذلیل ہو جاتا ہے ذلیل نہیں جب کوئی اللہ کیا وہ اس پر کوئی آفت آتی ہے تو دوسرا خوش ہوتا ہے کیا ایسا مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے ایسا مومن ہوتا ہے ایسے لوگ ایماندار ہوتے ہیں اللہ کی قسم ایسے لوگ ایسے لوگ اس کے اسلام اس چیز کو نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کہے کہ ایماندار ہے ہاں، کامل ایماندار وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کی تزلیل سے تحقیر سے خوش ہوتا ہے ذلت سے خوش ہوتا ہے کہ ذلیل ہو گیا مسلمان تو وہ ہوتا ہے اب دین نصیحہ دین تو سرخائی کا نام ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے میرا بھائی تو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا دی جی، اللہ عزت دی جی، وہ خوش ہوتا ہے ہم خفا ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے دین ہوتا تو ہمارے اندر مہربانی ہوتی ہمارا پہلا سبق آپ پڑھ لو پر مجید کا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سبق ہے اس میں ایک اللہ کا نام ہے گویا دن کی دو چیزیں ہو گئی ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی محبت وہ دل میں ہونی چاہیے اللہ عظیم ذات ہے تمام صفاتی کمال کا کیا جامع ہے دوسری بتایا کہ وہ تمہارا رب کیا ہے رحمان رحیم ہے تم کیا بتایا کہ تم کو دو کام کرنے ہیں ایک دل میں اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھانی ہے محبت بٹھانی ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی مخلوق پر مہربانی کروں آگے دوسری طرف آ جاؤ دوسری میں دیکھو الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف کی گئی اس کے بعد دوسری بار الرحمن الرحیم کہا سورت بقرہ کی پہلے یا تو کہا جائے ایمان بالغیب کے بعد بتاتے ہیں وہ یقین منسولہ تھا یہ وہ اعمال جس کی وجہ سے جس کی ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے ممم رکھنا ہوں ہو اور یہ وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے مخلوق پر مہربانی کی جاتی ہے آپ آپ آپ مجید میں دیکھو یہ دو بنیادیں کو نظر آئیں ہمارے ہم ہم نماز نماز تو پڑھتے ہیں روز رکھتے ہیں لیکن مہربانی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہماری دین کے اندر نقص ہے اگر ہمارے اندر یقیناً دین ہوتا تو ہم مہربان ہوتے اور جب مہربان ہوتے تو مہربانی ایسی سیمٹ ہے کہ وہ اس سے تعمیر بنتی ہے وہ لوگوں کو جوڑتا ہے لوگوں کا آپس میں ملاتا ہے احسان ایسی چیز ہے کہ اس کو ملا دیتا ہے زبان زبانی باتوں سے تو آدمی نہیں ملتے لوگوں کے ساتھ احسان احسان ختم ہوا آپ دیکھو قرآن مجید کو اٹھاؤ جہاں کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو وہ عبد اللہ علیہ کو بھی شے آ پھر اس کے بعد فوراً بال والدین احسان پھر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ آتا ہے لوگوں پر رحم کا معاملہ آتا ہے علماء کو پڑھ لیں ریت الذی یکذب بدین فذلک الذی يدعو الیتیم دیکھو آگے ایک بار دین کے تکذیب کون کرتے ہیں یتیموں پر کیا لوگوں کو وہ یتیموں کے دکے دیتے ہیں اور لوگوں کو کیا فقیروں کے کام پر ابھارتی نہیں ہے اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں بناتے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بھائیو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج معاشرے سے ہماری اندر سے مہربانی نکل گئی خرخائی نکل گئی یہ اس کی وجہ یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے دین نکل گیا ہے جو حقیقی دین ہے جو سچا دین ہے وہ مہربانی کا دین ہے ہمارا پیغمبر رحمۃ اللہ عالمین ہے ہمارا صلاح کا اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہمارا رب مہربان ہے اور جب اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ میرے بندے کون کہہ رہے فرماتے ہیں وہ الرحمان رحمان کے بندے پہلی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات جب بیان کرتے ہیں تو پہلی شوری سے کرتے ہیں کہ رحمان کے بندے آپ جس کو کہتے ہیں کہ اے سخی کی بیٹھے تمہارا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی سخی بنو رحمان کے بندو مہربان بنو اگر تم نے مہربانی کی تو تیرا رب تم پر مہربان ہو جائے گا ہمارا رب ہمارا مہربان ہو جائے اور مہربانی مہربان آدمی خیرخواہ ہوتا ہے وہ قطعاً کسی کی بدخواہی نہیں سمجھ چاہتا وہ کسی کے قطعاً کسی کو گرانا نہیں چاہتا کہ ہم اس فلاں کو گرائیں ہم اس میں کامات سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو گرا دیا پھر دیکھتے ہیں پھر بیچارہ خود بھی گر جاتے ہیں چند دنوں کے بعد یہ معاشرے کا ہمارا حال ہے گرانا ہمارا ایک دن گرانا ہمارا کام بن رہ گیا مجھے ایک واقعہ یاد ہے اب پر بتا دوں کیسے اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں لوگوں پر جب وہ مہربان ہوتے ہیں آپ نے تو بارہا سنا ہوگا ایک ایک ایک ایک مشہور حدیث ہے کہ خاتون نے کتے پر مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا غالب لکھا ہے ایک جگہ پہ کہیں سے دیکھا تھا کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ باہر آیا تو اس نے مدینہ منورہ کے ایک طرف گزرا تو دیکھا کہ وہاں ایک باغ ہے باغ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک نوالا خود کا ہے اور ایک نوالا کتے کو ڈالتا ہے درشی پر حضرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں جب اس نے اس نے کانا کھایا تو اس نے اس اس کو کے پاس گیا کہ آپ نے تو کچھ کانا کتے کو دے دیا کچھ خود کھایا اس نے کہا کہ وہ کتا مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کھاؤں اس کو نہ کھلاؤں اس لیے میں خود ایک دی والا خود کھا رہا تھا ایک اس کو دے رہا تھا یہ ہے مہربان دل جو آدمی کتے پر مہربانی کرے گا وہ انسان پر کیسی مہربانی نہیں کرے گا کتا تو انسان کے لیے پیدا ہوا ہے انسان تو بڑی قیمتی ہے جانور تو انسان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں اب یہ کتے کے ساتھ مہربانی کی آپ سلا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو کیا سلا دے دیا حضرت امام اللہ عنہ نے گئے اور کہا کہ تم کس کے غلام ہو کہ میں آبان کا غلام ہوں آبان میں عثمان رضی اللہ کا غلام ہوں اس کے پاس گئے کہ میں آپ اپنا باغ مجھ پر فروخت کر دیں نے کہا کہ مفت لے لے حسن اللہ سے کون کہے گا تو اس نے اس کی قیمت دے دی پھر کہا کہ آپ کا غلام مجھے مجھے دے دیں مجھ پر فروخت کر دیں اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چھٹا بڑا ہوا ہے اب دیکھو اس صحبت کا اثر ہے ابان عثمان کا بیٹا ہے سخی تھا مہربان تھا اور ابان کا غلام کس کی صحبت میں رہا افغان کی صحبت میں رہا وہ اتنا سخی کہ کچھ خود ہے کسی کو برابر ڈالتا ہے لیکن جب اس نے سار کیا تو وہ غلام بھی اس نے دے دیا فروخت کر دیا جب اس کے پاس وہ آئے کہا کہ میں نے تم کو خرید لیا ہے اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد تیرا فرم بازار ہوں گا دیکھو اس کی تربیت کیسی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے بعد تیرا ان یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی کسی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی میں نہیں ہوتی کہ آپ کریں جس طرح ہم ساری حدود کو کمال کر لیتے ہیں اور یاد رکھو اس بات کو جس چیز کے لیے بیوی کے لیے مال کے لیے جس چیز کے لیے تم نے اپنی رب کو ناراض کر دیا یہ ساری دنیا رب کی رب کائنات کے ہاتھ میں ہے اللہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چیز تم پر وبال بن کے رہے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کسی چیز چیز کو کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرے اور پھر تم اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ ایسا نہیں ہو سکتا ہاں توبہ کرے دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مہربان ہے ماں فرماتے تو حضرت نے فرمایا امام حسن رضی اللہ نے کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا اسے شکر ادا کیا اللہ کا اور اس کا مہربانی اچھا کیا تھا پھر کہا کہ ایک باغ میں نے تم کو ہی بکر دیا یہ ہے مہربانی کی آثار آپ دیکھیں جس نے بھی دنیا میں مہربانی کی ہے وہ ذلیل نہیں ہوگا یاد رکھیں حضرت محمد بن حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان والا کبھی نہیں گرتا اگر خدا نہ وہ تھا وہ لحاظ سے گر بھی گیا یا کوئی اس کو تکلیف بھی پہنچی وہ ذلیل نہیں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں دے گا ذلیل نہیں کر گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں اپنا تعلق فرما دیں ہمارے دلوں کو سیدھا فرما دیں اس کے لیے کچھ دہنوں پر محنت ہونا چاہیے اگر ہمارے دل سیدھا ہو گئے یہ ادب کو ہم مہربان بن جائیں گے ورنہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے دل سیدھا نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں ہمارے معاملات گندے ہوں گے جب معاملات کی صفائی کیا ہے مہربانی ہے کچہری میں اگر قاضی یا جج عدالت پر بیٹھا ہے وہ حق فیصلہ کرتا ہے یہ مہربانی ہے مظلوم کو اپنا حق مل جائے پوری جتنی دین ہے آپ دیکھیے دین کی معاملات کا جتنا حصہ ہے حقوق کی ادائیگی ہے جہاد ہے تبلیغ ہے سب کی جڑوں میں رحم ہوگا لیکن جب رحم ہی ختم ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کیا ہو گئی اس میں ہم ظلم کے آثار نظر آنے لگے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر رحم نہیں ہے اور رحم کیوں نہیں ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے ہمارا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے ہمارے دل پر رحمان کی تجلی ہوتی ہمارے اندر مہربانیاں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر ہمارے دل مہربان ہوتے رحم دل ہوتے ہم اچھی سلوک کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایماندار بنائیں تو میں آج ہی کرتا ہوں اگر حکمران حکمران کو کہتا ہوں اگر وہ مہربان بن گئے تو ان پر مہربانی کی جائے گی ورنہ اگر ظلم کرو گے تو تم تم پر ظلم کیا جائے گا اور تمہارا انجام برا ہوگا اور عوام کو کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مہربانی کرو مخلوق پر تم پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا تم کبھی نہیں گرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے دوسری پڑھیں اب تو کر لیتے ہوں کرتے ہیں شروع ہو گئی اللہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ ذکر کریں اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ذکر کے ذکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ اکبر آپ سنتے ہیں وہ ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ذکر بھی بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد یہی اورات اسکار سے پیدا ہو جاتے ہیں یاد رکھیں یہ شیطان کا شیطان کا ایک مغالطہ ہوتا ہے شیطان کی سازش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا یا تو یہ ہے کہ دل دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا تم کو یا تو یہ کہ آپ کو یاد آ رہا ہو تو یاد تو تم کو اللہ تعالیٰ اس وقت ہو جائے گا جب تم کو اللہ تعالیٰ جل جالو اللہ تعالیٰ جل تم کو اس وقت یاد آئے گا یہ حقیقی میں کہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی عظمت آ جائے گی اور عظمت کیسے آئے گی یاد رکھیں یہ براہ راست عبادت عبادات سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت محبت تعلق یہ براہ راست عبادات سے عبداسیات ہے راست عبادات میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اللہ کرنا لا اللہ کرنا نماز کرنا قرآن مجید تلاوت کرنا روشی پڑھنا یہ براہ راست عبادت ہے اور اس سے دل جوڑتا جڑ گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بعد آپ کا جو بلواستہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے لوگوں کی حقوق کی ادائی کرنی ہے جہاد ہے تبلیغ ہے سارے آ جاتے ہیں اس میں نور آئے گا اس میں قوت آئے گی تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے یہی کی جو ہوتے ہیں جو ملا اللہ کہتے ہیں اس کی جو سلاسل کے طریقے ہیں وہ اس دل کو جگانے کے لیے ہے جب شیشے صاف ہو یہ جگ صاف ہے تو ہاتھ ہی اس یوں ہی دو لو بس ٹھیک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا لیکن اس پر رنگ چڑھ جائے پھر کیا کرو گے تم پھر تم اس کو گرم کرتے ہو پھر اس پر کیا اس کو اس کو پھر اس میں سیکل کرنے کے لیے کیا وہ بڑا وہ لمبا اچھا کام ہوتا ہے اسی طرح ہمارے دل دنگل ہو چکے ہیں اسی کے لیے جو کبھی کبھی کبھی ذکر کراتے ہیں کبھی ذکر ظاہر کراتے ہیں ساری اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے ذکر ہمارے دلوں سے زنگ دور ہو جائے اور صاف ہو جائے پاک ہو جائے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے ذکر زیادہ کرنا چاہیے لیکن جو جو ذکر ظاہر ہے وہ تھوڑا کریں گے تو آپ ایسا کریں گے کہ پہلے پہلے اسماعی حسن ذکر کریں گے اسماعی حسن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ جل جالو کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو تو دل خوراک سفر لگ جاتا ہے تو اس کی اثر اس کے دل پر ہوتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس میں اور وہ دعا بھی ہے ذکر بھی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ اگر اس نے بالکل ایسا کیا کہ مثلا اپنے دل سے اللہ کی طرف صفت رحمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس پر مہربانی بھی کی جائے گی اور اس پر مہربان کی تجلی بھی پڑ جائے گی اور خود مہربان ہو جائے گا یہ بشارت یہ کہ اس کا دل خدا کے ساتھ جڑ جائے اگر وہ کبھی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالی جل جالو اس کو ضعیف ہے اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جل جالو اس کو دعا بھی ہے اس کو سواب بھی مل جائے گا تو اس طرح اس کے آدمی کے اندر اچھی اچھی صفات آ جاتے ہیں شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شکر طرح متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی اس پر مہربانی فرمائیں گے اور اس کو اندر شکر کے جذبہ بھی پیدا فرمائیں گے تو یہ صفات اب اختصار کے ساتھ اسنا کا ذکر ہوگا پھر اس کے بعد لا اللہ چند مرتبہ کہیں گے اور اس کے بعد اللہ اللہ اور پھر اللہ اللہ کو ایسے انداز میں پڑھیں جس طرح آدمی آسمان سے گر رہا ہو آسمان سے گر رہا ہو اور یہ سمجھے کہ بس دنیا میں اکیلا ایک میں ہوں ایک اللہ تعالیٰ ہے میں بس گر رہا ہوں میرے ساتھ کوئی سہارا نہیں ہے اس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت بچیری سی پکارتا ہے اس طرح دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس سے اگر اس طرح پکار میں ہماری عادت بن گئی مشق ہو گیا ہمارا تو انشاءاللہ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ یہ کام کرتے ہیں تمہارا دل خدا کے ساتھ جڑ جائے گا پھر آپ مانگو گے تو اللہ تم کو دے دے گا اللہ تعالیٰ سب کو محبت رسی فرما دے سال کو فرما دے کے مجدی ہے تو میں پڑوسی مجھے آپ بنا رے کیونکہ مجھے يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الله الله الله الله عزيز غفار غفار غفار ستار ستار رو یا گا فروستا یل یا گا فرو ایستا یا بارویستا یا بارستا یا بارویستا یا ہو الجلال والإكرام الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول اللہ تھوڑا سا آواز کو پست ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا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 صلى الله تعالى عليه وسلم وتوفنا على ملته وعذنا من مذلات الفتن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب اليم صرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة <laughs> والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا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 میں پریشانیوں میں گری ہوئی ہے اللہ تو ان کی حالت پر رحم فرما کر سب کو رجوع اور توبے کی توفیق نصیب فرما اللہ میں محبت نصیب فرما دلوں سے نفرت عداوت دور فرما دلوں میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم رضی کی جذبات پیدا فرما اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما انہیں جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما اللہ اس امت کے بیماروں کو شفا کاملہ عجلہ نصیب فرما ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما جس کی جو بھی حاجت شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرما اللہ جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں جہاں بھی ہے جدھر بھی ہے جس لین سے بھی ہے اللہ ان کی خدمت آپ کو پسند ہے تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما آپس میں محبت نصیب فرما نیش پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دشمنان دین کی شر سے ان کی حفاظت فرما ان کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما اللہ ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرما اللہ جو حاضرین ہیں ان کی تمام جائز حاجتوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما اللہ اس بیٹنے کو قبول فرما ہمیشہ کے لیے اپنے یاد کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما ہمارے مولی یاحیا صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما اس مجلس کو قائم و دائم فرما اور اس جگہ کو یا اللہ دین کا مرکز بنا یا سے دین کے چشمے جاری فرما اللہ دین کے جتنے مراکز ہیں ان کے حفاظت حفاظت فرما جتنے دین دشمنان دین اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں لکھی ازلی بدبخت ہے تو اللہ انہیں چن چن کے ختم فرما ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما اللہ دنیا میں بھی عافیت سہولت چین اطمینان خوشی مسرت کی زندگی نصیب فرما مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک اطمینان عافیت سکون چین نصیب فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے موت کی وقت کی قبر کی حشر کی جنت تک جانے کی تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما اللہ بن مانگے ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو قبول فرما اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یوسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك